www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى وعلى آل محمد وبارك وسلم انسان ایک سماجی جانور ہے کی زندگی سماج سے جڑی ہوئی اسلام میں الگ تھلگ رہنے جنگل میں زندگی گزارنے اور رحمانیت کی تعلیم نہیں بلکہ وہ فرمایا روایتی زندگی کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو عبادت کرے گا اس کو عبادتوں پر اجر بھی زیادہ ملے گی اس بنا پر کے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یہ حقوق اللہ کی بجا ہوئی کر رہا ہے کی مجاہدے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ حقوق العباد بھی بجا جا رہا ہے اور حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے پوزیٹو اور صحیح محنت کی محنت پر اللہ کے یہاں عمال پر اجر کا بڑھنا ہے اس لیے اسلام میں شادی کی اہمیت اور انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی گزارنے کی تذیلت بیان کی نہ کرے اس کو بھی قرار دیا بغیر وائف کے اس کی کوئی لائف بھی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وائف نائف نہ ہو کے تعلقات اور حقوق کی بجاوی کر رہی وہ شوہر بھی اسی طرح سے ہم بجلا رہا حدیثوں میں حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کے ذریعے سے کی گئی تاریخیں کہ سرکار کتنا خیال رکھتے تھے چھوٹی سی بات جس سال حضرت خدیجہ رضی کا تعالیٰ کی وفات کی ہے بھی اسی سال دنیا سے گئے تھے تو اس سال کو سرکار نے عام الحزن یعنی غم کا سال کرا دیا ورنہ عام وطن بیوی کے میں پر عام یہ غم کا ساتھ کرا پایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جانے کا غم تھا اور حضرت رضی اللہ عنہ نے جو انتخاب کیا سرکار کا یہ بھی بڑا عجیب رہا مالدار ترین عورت تین حضرت قبی اور اپنا مال مکے کے تاجروں کو دے کر اور پیسہ دے کر بھیجتی تھی باہر وہاں سے مال امپورٹ کرتی اور گھر بیٹھے نفا کماتی تھی جو لاتا تھا لے جاتا تھا اس کو اس کا معاوضہ دیتی تھی تو چرچا ہو گیا سرکار کی امانت داری کا تو پیغام بھی جو آیا کہ میں اپنی کاروبار اور تجارت کے لیے آپ کو شام بھیجنا چاہتی ہوں ابو طالب سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے تمہارے لیے فلاد روزی کے حاصل کرنے کا حضرت خدیجہ رضی اللہ کا عنہ بڑی خاتون تھی بہت سمجھدار بھی تھی گھر بیٹھے کاروبار کر رہی تھی شہروں میں رہ رہی تھی اس لیے ان کا دماغ فار ٹائم تھا دیہاتوں میں دماغ سٹیائے ہوئے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں میسرا نامی غلام کو ساتھ کر دیا اور یوں کہا کہ پوری رپورٹ مجھے دینا کہ نقل و حرکت کیا رہتی ہے کس طرح تجارت کرتے ہیں غلام برتاؤ کیا ہے انہوں نے آ کے بڑی تعریف کی اور سرکار کے اخلاق اور امانتداری اور انسانیت میں کہا کرتا ہوں کہ لڑکی تلاش کرتے ہیں لوگ تو خالی نسوانیت دیکھتے ہیں نہیں نسوانیت کے ساتھ انسانیت بھی دیکھیے اور ایمانیت بھی دیکھیے کہ یہ ایماندار بھی ہے کہ نہیں اس میں انسانیت بھی ہے کہ نہیں زبان میں مٹھاس ہے بھی نہیں آنکھوں میں آیا ہے بھی نہیں دل میں اللہ کا ڈر ہے بھی نہیں ہاتھوں میں کام کی سکت ہے بھی نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چار خوبیاں دے اس طرح کی لڑکی گھر میں آئے گی تو اجالا ہوگا گھر چاندنا ہوگا حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی ان کا نام نفیسہ تھا تو نفیسہ سے اپنی دل کی بات کہی کہ میں مالدار ترین خاتون ہونے کے ناطے سے مکے کے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اس دیوالی رشتہ جوڑے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اور ہمارا سار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں یہ راس کی بات بتائی تو نفی نے کہا کہ یہ بات جو ہے میں کسی طرح سرکار تک پہنچاتی ہوں سرکار کے یہاں پہنچ کر کیوں کہا کہ آپ اب جوان ہو گئے ہیں تو شادی کا کوئی ارادہ ہے آپ کا جواب دیا ہے تو صحیح لیکن وسائل کی فراہمی نہیں ہے اسباب نہیں ہے میں وہی بات ہوں اور اگر وسائل دستیاب ہو جائیں اور اسباب مہیا ہو جائیں اس دیوالی میں دلی اور شادی کے تو کریں گے کہا بالکل لہذا نفیسا نے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کو بتایا کہ سرکار نے حامی بھر دی ہے اب اس کو باضابطہ پیغام کی شکل میں لانا ہے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا خوش ہوئے کہ مکے کی سب سے بہترین خاتون کا رشتہ میرے بتیجے میں ہی آیا ہے اور پھر آگے بڑھ کر نکاح کروا دیا اور نکاح کروانے کے ساتھ بیس جوان اونٹ مہر کے اندر گئے تھے مکے میں تذکرہ ہونے لگا کہ مکے کی مادہ ترین خاتون کا نکاح مکے کے غریب ترین جوان سے ہو اب بیوی کیسی ہوتی ہے ذرا یہ دیکھیے جب یہ پتا چلا کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اپنا تمام مال حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نام پر کر دیا سرکار اب کوئی غریب نہ بنے تو خدیجہ کے مال کے ذریعے اللہ نے سرکار کو مالدار بنا دیا مارے خدیجہ کرو آپ اللہ تھے خدیجہ کے مال کے ذریعے سے اللہ ایک ہی منٹ میں مالدار دیا اور کیا ہے سرکار جاتے ہیں خیرا میں تو پیچھے پیچھے جاتی ہیں مطلب کہ خلیجہ کا دوشا لے کر سرکار کے پاس ٹھہرتی ہیں دے کر واپس آتی ہیں ورنہ تو کہہ سکتی تھی کہ تم جانو تمہارا مشن جانے میں کیوں اس میں اپنے آپ کو الجھاؤں لیکن میں خوشی میں میاں ساتھ رہے تو یہ ہے بیوالی زندگی کی کامیابی میاں الگ چل رہے ہیں بیوی کا راستہ الگ ہے جیسے ریل کی دو پٹریاں کبھی نہیں ملتی الگ الگ چلتی ہے تو بات بنتی نہیں ہے اگر بیوی کی محبت پتلی ہوگی تو شوہر کے ساتھ ہر موڑ پر جھگڑا ہوگا پہلے مشاعر اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے سے پہلے ان کو سورہ نور اور سورہ نسا کا ترجمہ پڑھاتے تھے کہ اگر تمام حقوق کو اور تمام اخلاق نہ بتا سکیں تو پورا ہی ان کے سامنے یہ چیز آ جائیں اور آج لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دنیا بھر کا سامان دیتے ہیں لیکن سسرال میں کیسے رہنا چاہیے یہ نہیں بتا رہے حالانکہ یہ بتانے کی چیز ہے اور لڑکے کو یہ بتانے کی چیز ہے کہ اب بھی آئی ہے میرے پاس جو ہے you have to balance the تجھے رشتوں کو بیلنس کرنا آ جانا چاہیے بیوی کا حق بھی طلب نہ ہو پاستا بھی خوش رہنے اور راضی رہنے سیاح بھی یہ کام مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں بیلنس رشتوں کو بیلنس کرتا ہے جو وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو بیلنس نہیں کر سکتا وہ پریشان ہوتا ہے اس لیے شوہر کوئی بات کرے تو سوچ کر کہے کہ میں آپ کی بیوی سے ایسی بات کہوں کہ اس کو برا نہ لگے اور بیوی بھی اس طرح سے کلام نہ کرے کہ جیسے وہ کوئی تیسرے جنگ عظیم کے لیے بولے ورنہ ورن کے ناکامی کا سبب بنے گا میاں بیوی رفیق بن کر رہیں گے تو ہم سفر ہوں گے ساتھ چلیں گے کامیاب ہوں گے اور قریب بنیں گے تو کشا کشی اور رساکشی میں رشتہ ٹوٹ جائے گا اب لوگ خرچ تو بہت کرتے ہیں شادی میں کروڑوں کا خرچ کر دیا ایک جگہ جو ہے شادی دو کروڑ روپے کا خرچ کیا گیا لیکن جب دلہا نکام کرنے کے لیے بیٹھا تو جس نے کروڑوں روپیہ کا خرچ کیا تھا لڑکی کے اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بغیر گواہ کے اور وکیل کے نگاہ نہیں ہو رہا جب اس کو کہا گیا کہ وکیل چاہیے یا کوئی بڑی چاہیے اس نے کہا وکیل کیا میں سپریم کورٹ کا وکیل لا کے رکھتا ہوں گا لیکن چونکہ میرے کو معلوم نہیں اسی لیے میں جوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنا لباس ذرا ڈھنگ کا پہنو اور دین سیکھو دین سیکھو اور سیکھو خالی میدان میں رنگوروں کی طرح دوڑنے سے اور گھر میں چاندی کے کم لانے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا جگہ جانا ہوا تو دیکھا الماری کے اندر بڑے چھوٹے کپ سب لگائے ہیں میں نے کہا اس کپ میں کتنی برتن کرنا چاہیے تمہیں دیکھتے ہیں کہ سب کیا ہیں یہ شوبھا نہ پارٹی کا کامنا نہ تھی مسجد میں آتا ہے تو بیچارے کے پاس دس روپے کی ٹوپی نہیں ہے جیل میں موبائل پچاس ہزار کا لے کے گھومتا ہے شرٹ دیکھو تو دس ہزار کا ہے جینس کی پینٹ جو ہر جینس کے لیے ہے وہ پہنتا ہے بیس ہزار روپئے پڑی ہے تو پچیس ہزار دیکھو نا کیا ہے کرن کا نام جنو رکھی گیا جنو کا کرن جو چاہے آپ کا اس میں گریج محسوس کرے اس دیوالی زندگی کو نہیں جانتا رات کو دو بجے نکڑ پر بیٹھا ہے چاہیے ہے سرکار کی محبوبہ کیا کہتی ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا ہے سرکار کی تعلیم میں السان ہے لنا شم سن پا سو شم سی سمائی آسمان پر بھی ایک آپ کا ہوتا ہے میرے گھر میں بھی کلو ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں محبوب کی شکل میں شروع ہونے والا آفتاب آسمان کی بلندیوں پر اپنی تابش پھیلانے والے آفتاب سے بہتر شم سن سنی شمو سے اور اللہ سے آپ دیکھیں شمس سمائے تکلو بعد فجر ولیکن شمس تکلو بعد عشانی فرماتے ہیں آسمان کا آفتاب صبح صبح شروع ہوتا ہے اور میرا محبوب اور آفتاب جہاں اور آفتاب نبوت جب سب اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میرے گھر میں گرو کرتا ہے بادشاہ پیٹ پہنی میں کیسی پہنوں دو بٹیاں جو نا اس پر آ کر ٹھہرتی ہے وہ پینٹ اور نیچے اس کا پائکن جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سے اوپر ہونا چاہیے لوگ تو پریشان ہیں اس کی پینٹ سے خود پینٹ بھی پریشان ہے وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ یا ادار پہنی ہے آج یہ جو امبیلنس ہے اس کی وجہ سے تلاقیں بہت زیادہ ہو رہی لوگ نکاح سے دور جا رہے ہیں انگریز نکاح نہیں کرتے سویڈن ایک جگہ ہے جہاں نکاح کا کوئی نظام نہیں ہے لیکن جو لوگ ساتھ رہتے ہیں یعنی میاں بیوی بن کر وہ بہت جلدی ڈائیورس یعنی چھوٹے چھڑے کی شکل ہو جاتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈائیورس اور سو سے زیادہ سوسائڈس جو ہوتے ہیں سویڈن میں ہوتے ہیں کیوں جب نکاح کے رشتے سے نہیں جڑا تو سینا سے جڑ جائے گا اور ایک ہی وقت میں کئی کئی خواتین سے ناجائز تعلق کے نتیجے میں معاشرہ لانت کا شکار ہو جائے گا اس دیوار کی زندگی حیوانی زندگی بن جائے گی اور جبڑے انتہائی طور پر بڑھ جائیں گے نتیجہ یہ رشتہ جو بنا بنایا ہے ختم ہو گھیرے جائے گا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرماتی ہیں وہی کی پہلی سطح پر لے کر آئے سرکار کو گھبرائے ہوئے ایسی کو اللہ ہمارے اندر یہ تمام آزاد کی بلندی آ جائے تو دنیا ضائع کرنے پر کوئی ہے لیکن ضائع نہیں کر سکے شرف اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک بھی دروازہ کھول دیا ہے حضرت حقیقت القبرا رضی اللہ تعالیٰ مجھے یاد آ گئی میری معافی میں رہنے والی وفادار بیوی حضرت خدیجہ کی آنکھیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیمار ہیں وہ پرانی یادیں بچوں کا کھیل یاد آ گیا اس لیے حدیث میں تین خواتین کی تعلیم کروائیں کہ یہ بے مثال خواتین نہیں ہیں یہ بے مثال خواتین میں کون ایک تو حضرت مریم حضرت ہے علیہ السلام سلام کی ہیں مردوں کو ذرا یہ کرتا آسیا کا وہ زور اور چشم پشا کی مانوز آپ نے سنا کیا اس خاتون کو سلام کرنا پڑے گا تیسرے نمبر خواتین تو بہت نیل کا تذکرہ کیوں کیا ہے کو outstanding women of the world کیوں کہا چاہیے علماء پر یاد کی بیان کرنا ہی یہ خواتین ایسی نہیں کہ ان کے پاس آئندہ آنے والے نبی پلے تو پالا بھی اور ایمان بھی لائے ہیں تو پالا تو اس کی کوئی وہ ایک جگہ جو ہے ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے ان کو پالا ہوا تھا ایک بڑی بڑھیا نے اپنے زمانے کے اندر اور ان کا بیان بہت زور شور سے چل رہا تھا لوگ دم بہت تھے وہ بڈھی نے جا کر دیکھا تو یوں کہا آتا اپنا احمد بولو لیکن قربان جا کے مرد مریم نے اپنے بیٹے کے نبوت کے کے دعوے بعد سب سے ایمان پہلے قبول کیا اور آسیا کے گھر میں پڑے ہیں حضرت موسا کر سلاد وسلام لیکن جب دین کی دعوت دینا شروع کیا تو اسی خاتون نے دین قبول کر لیا اسے پالا کی گود اور اور قبول کیا خدیجہ بنت کا عالم یہ رہا کہ سرکار کو ایک عرصے تک ملا رکھا بہت قریب سے دیکھا سرکار کو پالا پوسا اور اخلاق عالیہ کو سلام پیش کیا اس کے بعد رشتے میں جڑی اسی نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بیچ میں سفید موتیوں کا کا شاندار حضرت حضرت رضی تعالیٰ اور بہت اونچا ہے فاطمہ کا چاہتے ہونے کے ناطے سے درجہ اونچا ہے تو ایک دن کہنے جائے جب کبھی بات نکلتی ہے تو آپ فقیدہ کا تذکرہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو اتنی حسین بیویاں اللہ نے ادا فرمائی ہے اور وہ گوڑیا کا تذکرہ فرمایا فقیدہ نے ایسے وقت میں ہاتھ پکڑا جب تمام لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا ایسے وقت میں میری موافقت کی جب تمام لوگوں نے مقدمت کی جب تمام لوگوں نے نفرت کی فقیدہ نے ان پر موقع جہاں دیے جب تمام لوگوں نے کام کر دیے تو خدیجہ نے اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور ہاں معاشہ آپ کی پتیلہ خدیش نے یوں بیان فرمائی ارے بیٹیوں کے مرتبے کیا دیے ہیں سینے پر ہیں نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مبارک معاشہ رضی اللہ کا نام ہمارے دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے وہاں جی لوگوں قربانی ہو رہی ہے اور گوشت تقسیم ہو رہا ہے تو سرکار نے مدد کر فرمایا میری آندیاں مرکومت کی سہیلیاں کو مت بھولنا آج اجیب والا بجائے میرا بیوی کو بھول رہے ہیں مت لی اور نہ اس کی سہیلیوں کو نظر انداز کر ہاں ہمارے سر تیرا مرتبہ بھی بڑا عجیب ہے تجھے وہ دس خوبیاں حاصل ہے اور تجھے دس فضیلتیں حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل ہے فرماتی میں لیٹی ہوں سرکار کے بستر پر اور جبریل علیہ السلام آ کر سلام کہتے ہیں تیری پاکیزگی پر لطف فطرت نے شہادت دی اور تجھے نظم عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے کھانوں میں سلیب کو جیسے پنگی رکھا جیسے قوانین میں بھی نگاہ کا بہت ہی رکھا تیری پاکی اس کی پر اس میں فطرت نے شہادت دی یہ نہ تو رشتے کی نظام سمجھا رہا ہوں میں آپ کو لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کچھ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کر دینے پر آ جائے تو وہ نہیں دے سکتی جو اسلام نے قرآن کریم نے سورج ابراہیم بھی ہے سورج نہر بھی ہے سورج الفجر بھی ہے سورج السم بھی ہے سورت تو بڑی کہتی ہیں لیکن سورت النساء ہے اس میں کی زندگیاں گزارے کیسے جاتی ہیں اور خواتین کے درجے اور کے مرتبے کیا ہیں ہم کو جو باہر کر کے رکھا ہے جو لوگ ابھی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کو مزہ پوچھا بنا کے رکھا ہے ان سے پوچھو کہ تمہاری کتابیں لے کے آؤ تمہارے کیلکولیشن لے کے آؤ پھر ہم قرآن کریم لے کر آتے ہیں تمہیں پتا چلے گا کہ عورت کا مقام کون نے غلط کیا یا اسلام نے غلط کیا پر اور تجھے خدا پر تقسیم کرنے کو فرمایا تو شاگرد کہنے لگا کہ ملے گا کیا ذرہ ذرائے گا تو ذروں کو جو اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے ہے کیا سمجھتا اگر ایک طرف کانٹوں کا ڈھیر لگا دے جو مدینے سے آ جائیں اور دوسری طرف کا ڈھیر لگا دے جو دنیا سے آ جائیں تو گنگولی کو چھوڑ دے گا نا تو کانٹوں کا ڈھیر اٹھا کر آنکھوں میں رکھے گا کہ اس کی نسبت بدل ہے مل جانے گا لشکر کے لیے پرچم تلاش کر رہے ہیں پرچم کا کپڑا مل جائے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں سرکار نے پوچھا سرکار کیا ڈھونڈتے ہیں لشکر اسلام کے لیے پرچم ڈھونڈنا میرا دوپٹہ ہے کو پرچم بنایا سفید بیک گراؤنڈ کا مارشا کا دوپٹا پرچم اسلام بن گیا شرم تیرے دوپٹے بدر میں پایا اللہ تیرے کے مجرے کو حاصل ہے کہ سرکار کا جسد خاکی اگر نہیں ہے اور اسے بہترین جگہ قرار دیا جا رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی مرمت اثر اگر ہے تو وہاں عشا کے مجرے میں ہے رام جامی نے خواب ہے ساتھ سالت کا اور ساتھی عمل پر ٹکڑا یقین ہے بام وہیں ہیں سرکار انتہا کرتی ہے محبت کی اس دیوالی زندگی کی نزاکت کو سلام کر تو میں آج کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی فساد اور بلاغت کے دروازوں پر کروڑوں کہ اس نازک رشتے کو نشان میں بیان کیا جائے لباس یہ خواتین کیمارے لیے لباس ہیں لباس میں گھنٹوں پر بیاں کرتا ہوں لیکن دو چیزیں بیا کرتا ہوں لباس میں دو قوالی ہیں ایک تو یہ کہ وہ پہننے والے کے ایپ کو چھپا کر باعث زینت بنتا ہے دونوں آپس میں رشتے سے جوڑیں گے تو یہ زندگی زیب و زینت والی بنے گی اس دیوالی زندگی کو لباس کے ساتھ تعمیر کر کے زینتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک دوسرے کے حجوم کو چھپانے کو فرمایا ایکسپوز کرنے کو نہ کہا ماں آپ کا درجہ اونچا تو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ابا جان نے میرے ابا جان کی خدمت کی ہے تو میرے والد مخدوم بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور آپ کے ابا جان نے بے عد کی ہے تو میرے والد صاحب کا مرتبہ آپ کے ابا سے اونچا ہے اور بھی بیٹھی ہیں سرکار کے پاس تربیت یہاں سے حاصل کی ہے اس لیے کہا کہ بیٹی اس میں تو میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ تیرے ابا کا جو مرتبہ ہے میرے ابا کا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات ہے بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب خواتین اٹھیں گی تو اپنے شوہروں کی انگلیاں پکڑ کر اٹھیں گی تو جب تو اٹھے گی تو علی کی انگلی پکڑ کر اٹھے گی اور تیری ماں اٹھے گی تو رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر اس مرتبے مطلب میں تو نہیں پڑ سکتے تو فرماتے یہ زینت سرکار نے اس کو زینت کیسے ہوتا ہے یہ پوری زندگی میں پروو کر کے دیا ہے وقت نہیں ہے بات کو ختم ہو رہا ہے اور دوسری بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے بہت قریب ہوتا ہے اس نے اشارہ کیا کہ میاں بیوی کے قریب تر ہو کے قریب ہو بیوی اور شوہر بیوی بیوی شوہر کے انتہائی قریب ہوں ایسی قربت جیسے لباس کی اور جسم کی قربت ایک یہ نا پھر اللہ تعالیٰ نے خاتون کو جو پیدا کیا پسلی سے کیا پسلی قلب کے قریب ہوتی ہے معلوم ہوا کہ یہ قلبی بڑکنوں کا بڑا نازک اور عجیب تر رشتہ ہے جبکہ چاہتے تو اللہ سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے عورت کو لیکن شاید بھی کے سر پر بیٹھ جاتی اس لیے سر سے نہیں پیدا اور اس کو پیروں سے بھی نہیں پیدا کیا کہ کہیں اس کو پیر کی ڈیوٹی نہ بنا دیا جائے پیدا کیا تو مچھلی سے پیدا کیا بڑا نازک رشتہ ہے آج وہ دور چل رہا ہے کہ طلاقوں کی بھرمار مدرسوں میں بوزن میں آتے ہیں اس نے یوں کہا تو طلاق دے دی اس نے اتنا بولا تو طلاق دے دی بس شوہروں کو چاہیے کہ اپنے حقوق کو سمجھیں اس نازک اور مبارک رشتے کا باس و لحاظ کریں اپنے سامنے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زندگی رکھیں فارسی کا شاعر کہتا ہے ہر کے رشتے سامان ہو ساتھ اور بھی جو ہے ان کے ہم سفر اور وہ پکا ہیں جن کو اتباعی زندگی سے آج وابستہ ہونا ہے آج ان کی زندگیوں کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ایک نیا موڑ ایک شاہراہ ان کے سامنے ہے انہیں اور ہم کو اپنے سامنے نسبت مصطفیٰ اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے قوت عشق سے کو بالا کر دے اور ٹہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کئی تمام اطراف کو مبارکباد دیتے ہوئے اور اور بزرگان اور علماء سے معذرت اور معافی کے ساتھ اپنی زبان درازی ختم کرنا چاہتا ہوں واقع الحمد للہ